یہ بتایا گیا کہ رشوت بھی یہ ایک حرام چیز ہے اس سے آدمی کو دور رہنا چاہیے پھر یہ حکم دیا گیا کہ خودکشی ولا تخت الف سکم اپنے آپ کو قتل مت کرو خودکشی بھی تمہارے اوپر حرام قرار دی جاتی ہے جو آدمی خودکشی کرے گا اس کے لیے جہنم ہے اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے کا معیار یہ نہیں ہے کہ یہ عورت ہے لہذا اس کے لیے فیصلے کا معیار کچھ اور ہے اور یہ مرد ہے تو اس کے فیصلے کا معیار کچھ اور ہے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کا معیار ایک ہی ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو مرد کے پاس اگر ایمان اور عمل صالح ہے تو اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کیا جائے گا اور اگر عورت کے پاس ایمان اور عمل سوالے ہے تو اس عورت کے لیے بھی جنت کا فیصلہ کیا جائے گا فیصلے کا معیار ایک ہے فیصلے کا معیار اس وجہ سے نہیں بدلے گا کہ یہ مرد ہے یا یہ عورت ہے اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ مرد قوام ہے اور اس کی دو وجہ بتائی گئی مرد عورتوں کے نگراں ہیں اور عورتیں ان کی ماتحت ہیں اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو طبعی طور پر فطری طور پر قدرتی طور پر مرد عورت سے زیادہ طاقتور ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بیوی کے نان نفتے کا اور خرچے کا ذمہ دار مرد ہے لہذا ان دو وجوہات کی بنا پر مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی گئی ہے اور عورتوں کو ان کے ماتحت بنا دیا گیا ہے اور یہ آئلی زندگی کے نظام کے سدھار کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک کو نگراں بنایا جائے اور دوسرے کو اس کا ماتحت بنا دیا جائے یہ آیت کریمہ صاف طور پر یہ بتاتی ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر سربراہی کا عورت کے کوئی تصور نہیں ہے عورت سربراہ نہیں ہو سکتی مجھے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ پاکستان وغیرہ کے اندر کوئی عورت جو ہے الیکشن میں کھڑی ہوئی تھی تو بڑے بڑے علماء نے تائید کی تھی اور باقاعدہ اسے حاکم بنانے پر اور اپنا رہنما بنانے پر ایڑی سے چوٹی کا زور لگا رہے تھے جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ قوم کہ وہ قوم کبھی فلا نہیں پا سکتی جو قوم اپنے معاملے کو کسی عورت کے سپرد کر دے یعنی اسے اپنا حاکم بنا لے تو حدیث سے بھی اور قرآن سے بھی یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ عورت کا سربراہ ہونا شریعت متحرہ کے اندر کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے شریعت اسلامیہ میں عورت کی سربراہی کا کوئی تصور سرے سے ہے ہی نہیں بلکہ سربراہ اور رہنما اور اگوا صرف اور صرف مرد بن سکتا ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نیک عورتیں کون سی ہیں نیک عورتیں کن کو کہا جائے بتایا گیا کہ نیک عورت کے پہچاننے کا ایک معیار ہے کہ فس والا تو حافظ اللہ کہ نیک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو ساتھ ساتھ شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو اگر وہ شوہر کی فرما بردار نہیں ہے اپنے آبرو کی محافظ نہیں ہے اپنے شوہر کے مال کی محافظ نہیں ہے تو ایسی عورت صالحہ نہیں ہے بلکہ فاسقہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ بہترین عورت کون سی ہے یہ سوال کیا گیا آپ سے کہ خیر اے رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عورت کون سی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اس کی طرف دیکھے تو تو خوش ہو جائے یعنی اگر وہ اس طریقے سے شوہر کے سامنے آتی ہے کہ شوہر اسے دیکھ کر خوش ہو جائے تو یہ سب سے بہترین عورت کی ایک پہچان ہے اور دوسرے جب شوہر حکم دے تو اس کی اطاعت کرے وہ بتو ادا ہمارا جب حکم دے تو اس کو مانے اس کے اندر پسو پیش نہ کرے اور تیسری صفت بہترین عورت کی یہ ہے کہ شوہر اگر کوئی بات کہے چاہے اس کے نفس کے تعلق سے ہو چاہے اس کے مال کے تعلق سے ہو تو اس میں اس کی مخالفت نہ کرے مثلا شوہر کو اگر کسی کا گھر میں آنا جانا ناپسند ہے تو بیوی کو بھی ناپسند ہونا چاہیے ایسے آدمی کا گھر میں داخل کرنا ایک بہترین عورت کے خصوصیت کے خلاف ہوگا تو یہ تین سفتیں بہترین عورت کی ایک تو جب شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے جب وہ حکم دے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنے نفس کے بارے میں اور اور دنیاوی معاملات کے بارے میں جس سے شوہر ناخوش ہوتا ہو اس سے عورت کو دور رہنا چاہیے یہ تین چیزیں اگر کسی عورت کے اندر ہیں تو وہ بہترین عورت ہے اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ہوتا ہے چونکہ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے کبھی کبھی ان کے مزاج کی کجی کی وجہ سے آدمی اس سے بیزار ہو جاتا ہے تو اس بیزاری کی وجہ سے فوراً ہی اطلاع دینے پر مت آمادہ ہو جاؤ بلکہ کچھ طریقے ہیں اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طریقہ بتایا ہے کہ وہ اللہ ہن فیضو ہن وہ جرو ہن فلم تین میتھڈ پہلے اپلائی کرو پہلے ایک تو انہیں سمجھاؤ اور اگر سمجھانے سے نہ مانے تو ان سے بات چیت چھوڑ دو اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ چھوڑ دو اور اگر اس کے بعد بھی نہ مانے تو وہ ہن تو آپ ایک خاص دائرے میں رہ کر کے تادیبن اسے مار سکتے ہیں لیکن مار ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ کہیں ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے اور چہرے پر تو مارنے کی بالکل ممانعت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرے پر عورت کے نہ مارا جائے جب زیادہ شرارت کریں تو انہیں بدن کے کسی حصے کے اوپر ایسی مار دی جا سکتی ہے جس سے ٹوٹ پھوٹ کا اندیشہ نہ ہو اور اگر ان تین میتھڈز کے اپلائی کے بعد بھی اگر عورت کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے تو پھر آخری طریقہ کہ عورت کی طرف سے ایک حکم ایک پنچ بیٹھے اور شوہر کی طرف سے بھی ایک پنچ بیٹھے اور دونوں مل کر کے وجہ نزا کو تلاش کریں کہ آخر میاں بیوی کے درمیان جو یہ اختلاف ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ تک پہنچ کر کے اگر وجہ جو ہے معقول ہے تو شوہر سے یہ کہیں کہ بھائی اس کو طلاق دے دیں اور اگر معقول نہیں ہے تو پھر لڑکی کو سمجھائیں کہ جو وجہ نزا ہے وہ معقول نہیں ہے لہذا تو سدھر جا اپنے حالات کو درست کر لے پنچوں کے سمجھانے کے بعد بھی اگر معاملہ نہیں سدھرتا ہے عورت اپنے احوال کی اصلاح نہیں کرتی ہے تو پھر شوہر اگر طلاق دے دے تو اس کے حوالے عقد سے نکل جائے گی اور شوہر اگر طلاق نہ دے تو پنچ اگر اس نکاح کو فسخ کر دے تو پھر دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی یعنی جذبات میں آ کر کے فوراً کوئی قدم نہ اٹھا لیا جائے کیونکہ شادی ایک مضبوط بندھن ہے اس مضبوط بندھن کو جذبات میں آ کر کے فوراً نہ توڑ دیا جائے اور یوں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طلاق کو ایک مجلس کی ایک ہی تسلیم کیا ہے ایک ہی مانا ہے اس لیے کہ اگر تین طلاق کی کو ایک مجلس کی تینوں مان لیا جائے پھر میساکل غلیز کہنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے نکاح کا اللہ نے اسے مضبوط بندھن بتایا ہے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کچھ میرے حقوق ہیں اور کچھ میرے بندوں کے حقوق ہیں جو ان دونوں حقوق کی رعایت کرتا ہے وہی بہترین آدمی ہے ایسا نہیں کہ آدمی نمازیں پڑھتا ہو روزے رکھتا ہو زکات دیتا ہو حج کرتا ہو اور اسی طریقے سے صدقہ خیرات کرتا ہو لیکن بندوں کے حقوق کے تعلق سے لاپرواہی برتتا ہو یہ آدمی اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کے حقوق کو اپنی طرف سے معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ نہ معاف کر دے لہذا شریعت اسلامیہ کے اندر جو اس کے مکلفین ہیں تو حقوق کی نشاندہی کی گئی ہے کہ لوگ ان حقوق کو سمجھیں اور پورا کرنے کی کوشش کریں اس آیت کریمہ کے اندر وابد اللہ ولا تشکو بھی شیعوں وہ بالوالدین احسانا ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو یہ اللہ کا حق ہے اور دوسرے وہ بالوالدین احسانا والدین کے ساتھ دوسرے سلوک کرو اور اس کے بعد وہ بھی ذل قربا والیتاما والمساکین قرابت داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو مسافر کے ساتھ اس نے سلوک کرو یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرو والجار ذی القربا اور قریبی پڑوسی سے جو آپ کے قریب رہتا ہے پڑوسیوں کی بھی کئی قسم ہیں اگر پڑوسی ہندو ہے تو ایک حق آپ کا بنتا ہے ایک حق اس کا آپ کے اوپر ہے حق جوار کا اور اگر وہ مسلمان ہے تو دو حق ایک تو حق کے جوار پڑوس کا حق اور دوسرے حق کے اسلام اور اگر وہ رشتے دار ہے تو تین تین حقوق ایک تو حق کے جوار کا پڑوس کا حق اور دوسرے مسلمان ہونے کا حق اسلام کا حق اور تیسرے رشتے داری کا حق یہ تین تین حقوق کا لحاظ آپ کو کرنا ہے اور اگر غیر مسلم ہے تو ایک حق بہرحال ہے آپ کے اوپر اس کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے کہ حضرت ہار صاحب نے نعمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے نکلے تو باب جبرائیل کے پاس دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے کھڑا ہے تو انہوں نے ان دونوں کی باتوں میں مخیل ہونا مناسب نہیں سمجھا دور کھڑے ہو کر کے انتظار کرتے رہے کہ کب وہ آدمی چھوڑے اور بات ختم کرے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کروں بہت دیر ہو گئی حضرت نعمان تھک کر کے وہیں بیٹھ گئے اور اس کے بعد بھی انہوں نے دیکھا کہ آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ رہا ہے تو چلے گئے دوسرے دن جب ملاقات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہائے صاحب نے نعمان سے کہا کہ وہاں کیوں کھڑے تھے تم کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا کہ ہاں میں نے دیکھ لیا تھا کس وجہ سے آئے تھے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تھا وہ کون سا آدمی تھا جو آپ کو اس درجہ پریشان کر رہا تھا آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا میں تو انتظار میں تھا کہ وہ چھوڑے تو تو میں آپ سے بات چیت کروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل تھے وہ وہ تمہیں بھی دیکھ رہے تھے اور مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہارے صاحب نما ادھر آتے ہیں تو میں ان سے سلام کروں گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جانتے ہو اتنی دیر کیوں ہوئی وہ پڑوسیوں کو حقوق بیان کر رہے تھے اور جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کو حقوق اتنا بتا رہے تھے کہ مجھے تو خوف یہ ہوا اندیشہ یہ ہوا کہ کہیں پڑوسی کا حق میراث کے اندر نہ تسلیم کر لیا جائے کہ آدمی مرے تو وراثت میں سے پڑوسی کا حصہ لگایا جائے مجھے تو یہ خدشہ تھا یہ اندیشہ تھا یہ پڑوسی کا حق ہے چاہے وہ غیر مسلم ہو اور چاہے مسلمان ہو اگر مسلم ہے تو ایک اور رشتے دار ہے اگر تو تین تین حق اور اگر مسلمان ہے تو کم سے کم دو حق حق کے جوار اور حق کے والجار الجنب صاحب بل جم اور پہلو کا ساتھی پہلو کے ساتھی کا بھی حق ادا کرنا پہلو کا ساتھی کون ہوتا ہے پہلو کا ساتھی ایک تو دوست ہوتا ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو دوست کے حقوق بھی پورے کر رہے ہیں پہلو کا ساتھی ایک تو آپ کی بیوی ہے اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے اور پہلو کا ساتھی ایک ہے جو آپ کے سفر میں آپ کے ساتھ ہے وہ بھی صاحب بل ہے تو سفر میں جو آپ کے ساتھ ہے اس کی بھی آپ رعایت کیجئے بیوی کی رعایت کیجئے آپ اسی طریقے سے اپنے دوست کی آپ رعایت کیجیے ان سب کے حقوق ہیں ان لوگوں کے حقوق سے آپ کو پہدا برا ہونا ہے اس کے بعد ایک آیت کریمہ ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سناؤ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اللہ کے رسول قرآن آپ پر اترا میں آپ کو سناؤں تاکہ ہاں تم ہی سناؤ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قرآن سنانے لگے جب اس آیت پر پہنچے فقی جینا جینا من کل امت شہیدا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ اور جب صحابہ کرام نے اپنی نگاہیں اوپر اٹھائے تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک اور آپ کے رخسار آنسو سے اس اس لیے کہ آیت کریمہ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کل قیامت کے دن تمام نبیوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے اپنی امتوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا جائے گا کہ جو پیغام آپ کو دیا گیا تھا آپ نے کما کہ اپنی امت تک پیغام پہنچا دیا تھا کہ نہیں اس ذمہ داری کے بارے میں جب آپ نے اس آیت کو سننے کے بعد احساس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے بہت بڑی ذمہ داری اور وہ سے نبوت کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو سن کر رو پڑے اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آدمی کو پانی نہ ملے پیشاب کر کے آیا پخانے سے آیا مقاربت سے آیا پانی نہیں مل رہا ہے تو اس وقت آدمی کیا کرے حکم دیا جا رہا ہے فتح تو ایون تو پاک مٹی سے تیمم کر لو ایک غزبے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے آپ کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈال دیا پڑاؤ اٹھانے کا جب حکم آپ نے دیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میرا ہار گم ہو گیا ہے میرا ہار گم ہو گیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کرام کو حکم دیا کہ ہار کو تلاش کرو اس لیے کہ اپنی سہیلی سے مانگ کر کے لائی تھی امانت تھی واپس لوٹانا ضروری تھا لہذا عورتیں اپنی کسی سہیلی سے ہار وغیرہ یا سونے کی یا کسی اور دھات کی چیز آریتن لے سکتی ہیں اور اسے امانت سمجھ کر کے اپنے پاس رکھیں اور جب وقت گزر جائے تو وہ چیز اس کے حوالے کر دے اس لیے کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ تم جب امانتیں اپنے پاس رکھو تو اس کو ضرور ادا کرو تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ ہار مجھے واپس کرنا ہے ڈھونڈوائیے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت فرماتے تھے لیکن ایک بات یاد رکھیے ایک دفعہ آپ سے پوچھا گیا آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے کہا کہ عائشہ سے کہا کہ اس کے بعد آپ کس سے محبت کرتے کہتے عائشہ کے باپ سے تو سب سے زیادہ محبت آپ کس سے کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے لیکن ایک حدیث ہے کہ جب اذان ہوتی تھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اذان دیتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز کی طرف لپکتے تھے کہ اگر حضرت عائشہ درمیان میں آ جاتی تو آپ اس طرح ان کے اوپر نگاہ ڈالتے جیسے آپ ان کو پہچانتے ہی نہ ہوں یہ عجیب بات ہے حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے لیکن جب اذان ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے لپکتے تھے اگر پھر درمیان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آ جاتی تھی تو آپ ان کے اوپر اس طرح نگاہ ڈالتے تھے خالی خالی نگاہ جیسے آپ حضرت عائشہ کو پہچانتے ہی نہ ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھری ہوئی تھی آپ کا دل اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت سے لبریز تھا محبت تھی کہا کہ ڈھونڈو صحابہ کے نے بہت تلاش کیا ہار کو نہیں ملنا تھا نہیں ملا نماز کا ٹائم ہو گیا صاحب کے پریشان ہیں کہا کہ اللہ کے رسول پانی ہے نہیں اب کیا کریں اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھک ہار کے آپ بھی بڑی دیر تک ڈھونڈتے رہے تھک ہار کر کے آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زانوں پر سر رکھ کر کے سو گئے اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں آئے اس لیے کہ تمام صحابہ کرام یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے دیکھو ہم کو کتنی پریشانی ہو رہی ہے ہار گم نہ کرتی تو ہم لوگ کم سے کم وقت کے اوپر نماز تو پڑھ لیتے یہ تھی نماز کی فکر صحابہ کرام کے دلوں میں اور نماز کی عظمت یہاں تو آدمی جب چاہے تب آتا ہے نماز پڑھتا ہے اور جب چاہتا ہے تب آ کر کے جماعت بناتا ہے یہ یہ جو بار بار جماعتیں ہوتی ہیں اگر بار بار جماعتوں کا حکم دے دیا جائے اور رخصت دے دی جائے تو پھر جماعت اولا کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ جاتی ہے بس جناب علی دکان پر سے دیر میں آ رہے ہیں اور اس کے بعد جماعت بنا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں یہ کون سی نماز آپ پڑھ رہے ہیں جماعت کا سواب اس طرح نہیں ملتا ایک اصول ہے ایک ضابطہ ہے اور نماز کی اہمیت اس سے بالکل ختم ہو جاتی ہے کہ آدمی جب چاہے تب جماعت بنا کر کے نماز پڑھ لے صاحب کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے کہ دیکھیے آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہمیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے ہماری نماز ضائع ہو رہی ہے نماز کا وقت ہو رہا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ غصے میں آئے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں زور سے ہاتھ مارا لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو سہ گئی اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر سوئے تھے کہ کہیں تکلیف کو ظاہر کروں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہ کھل جائے اتنی محبت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تیری وجہ سے بہت پریشانی ہم لوگوں کو ہو رہی ہے اب باپ ہیں ڈانٹ رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کی وہ کیفیت جسے سلسلت الجرس کہا جاتا ہے تاری ہو گئی اور اس کے بعد یہی آئے پتری اللہ آ من اللہ تقرب صلا تم سکارا یہ پوری کی پوری آیت اتری جس کے اندر یہ فرمایا گیا اگر پانی نہ ملے تو تم لوگ پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو تمام صحاب کرام کے چہرے خوشی سے کھل گئے اور آ کر کے حضرت صدیق سے کہا کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے آپ کی بیٹی ہمارے لیے بھائی سے خیر و برکت ہے کتنی بڑی پریشانی امت کے اوپر سے اٹھ گئی نہیں تو پانی تلاش کرتے رہو تب تک نماز نہیں پڑھنا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سبب بنی ہے اس وحی کا یہ مقام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تو آپ تیمم کس طرح کریں گے یہاں تو کہا گیا کہ تیمم کرو لیکن تیمم کا طریقہ یہ نہیں بتایا گیا تیمم کس طرح کیا جائے اس کا طریقہ نہیں بتایا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی تفسیر حدیث سے ہونی ضروری ہے اگر آدمی حدیث اور سنت کی طرف توجہ نہیں کرے گا تو اسے نہ تو وضو کا طریقہ معلوم ہوگا نہ تیمم کا حدیث پاک میں بتایا گیا کہ ایک ضربہ پاک مٹی کے اوپر رکھے اور اس کے بعد پھونکے منہ کے اوپر پھیرے اور صرف کف کے اوپر پھیر لے یہاں تک پھیرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ حدیث میں ضربت ولیل کا فین ایک ضربہ ہے چہرے کے لیے اور کف کے لیے یہاں تک اس کو مرفق بولتے ہیں کف یہاں تک ہے تو حدیث میں کف کے الفاظ بالکل واضح ہیں لہذا تیمون کا یہ طریقہ ہے پانچ مٹی کے اوپر ہی ہاتھ مارا جائے حدیث میں طریقہ بتایا گیا پانچ مٹی پر ہاتھ مارا جائے نیت کر کے تیمم کی اس کے بعد پھونکا جائے یہ سنت ہے پھونکنا اور اس کے بعد چہرے کے اوپر پھیرا جائے اور اس کے بعد اس ہاتھ کو اس پر اور اس ہاتھ کو اس پر آپ کا تیمم ہو گیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یہ تیمم کا طریقہ ہے ایک زربا پاک مٹی پر چہرے کے لیے اور دونوں کف کے لیے اس کے بعد ایک قانون بتایا گیا کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ال امر کی اطاعت کرو اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملے کو پھیرو اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ اللہ کی اطاعت مستقل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل اس لیے کہ دونوں کے ساتھ اتیو اتیو ہے یا آمنوا اتیو اللہ و اتیو الرسول وہ اولی الامر اولی الامر کے ساتھ اتیو نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اولی الامر کی اطاعت مشروط ہے اور الی امر سے مراد چاہے حاکم ہو اور چاہے عالم ہو عالم سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے فقیر سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے حاکم سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے اور جب ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے تو اختلاف کی صورت میں کس طرف جب عالم سے اختلاف کی اجازت ہے فقیر سے اختلاف کی اجازت ہے حاکم سے اختلاف کی اجازت ہے تو پھر اس اختلاف کی صورت میں کس طرف پلٹا جائے کہا گیا قرآن اور سنت کی طرف پلٹو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق کی کسوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور سنت کو بنایا ہے اب حق کی کسوٹی قرآن نے کیا بتایا قرآن اور سنت اب کوئی یہ کہے کہ فلاں امام برحق بلکہ چاروں امام برحق تو اپنی طرف سے ایک بات کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حق کی کسوٹی قرآن اور سنت کو بنایا ہے اب کوئی کہے کہ چاروں امام ہے قرآن کے خلاف بات کہتا ہے بالکل قرآن کے خلاف بات کہتا ہے اس لیے کہ یہاں حق کی کسوٹی قرآن و سنت کو بنایا گیا ہے اب قرآن و سنت کو حق کی کسوٹی مانتے ہوئے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حق کی کسوٹی کوئی امام بھی ہے بالکل غلط بات کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے ہاں جب بھی اختلاف ہو قرآن و سنت سے اس کا تصویہ کر لیا جائے حق کی کسوٹی صرف اور صرف قرآن و سنت اس کے علاوہ کوئی امام کوئی فقی کوئی عالم یہ حق کا معیار نہیں ہے اور حق کی کسوٹی نہیں ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ چاروں امام برحق ہیں کس نے کہا کس کے اوپر وہی اتری جس کے اوپر وہی اتری ہو اس کا نام بتاؤ جس نے بتایا ہو کہ چاروں امام برحق ہیں یہاں تو حق صرف قرآن و سنت کو کہا جا رہا ہے اور حق کی کسوٹی صرف اور قرآن صرف قرآن و سنت کو بتایا جا رہا ہے یہ حق کی کسوٹیاں چار کیسے آ گئی تو دو کسوٹیاں تھیں یہ چار کسوٹیاں کس نے بتایا وہی کسوٹیاں ہیں آپ کی یہ چار کسوٹیاں کون بعد میں لائے کس کے اوپر وہی اتری جو آدمی یہ کہے کہ قرآن اور سنت کے بعد کوئی اور حجت بھی ہے حق کی کسوٹی کوئی اور بھی ہے غلط بات کہتا ہے ایسا آدمی اپنے ایمان کی خیر منائے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قصر کے بارے میں بات کہی ہے قصر آدمی کو سفر درپیش ہوتا ہے یہاں آیت کریمہ میں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِلَوْدِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُنْ أَن تَقْسُرُ مِنَ الصَّلَاةِ کہ جب تم زمین میں چلو اور مقصد جہاد کرنا ہو تو چونکہ خوف کا حال رہتا ہے خوف کا عالم رہتا ہے لہذا ایسی صورت میں تم سلاتے خوف پڑھ سکتے ہو اور چار رکعت نماز دو رکعت ہو جاتی بعد میں صاحب کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر جنگ کی حالت نہ ہو آدمی تجارت کی غرض سے سفر کر رہا ہو جنگ کی غرض سے سفر نہ ہو تو کیا تب بھی قصر کرے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے آیت کریمہ تو اتری ہے اس سفر کے بارے میں جو جہاد کے لیے ہو جس میں سلاط خوف پڑی جاتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو اپنی طرف سے ایک صدقہ دے دیا ہے صدقہ تم ایک صدقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تصدق اللہ بھی اللہ نے اسے تمہیں صدقہ دے دیا پب بلو صدقہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اس صدقے کو تم قبول کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی آدمی سفر کے اندر ہو تو نماز کو قصر کر سکتا ہے چار رکعت نماز دو رکعت ہو جاتی ہے اچھا قصر میں دو نمازوں کو ایک ساتھ ملا سکتے ہیں ہاں ملا سکتے کہا ہے یہ ابو جوہیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک آتی ہے مسلم شریف میں راوی کون ہے حضرت ابو جوہیفہ رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام بتہ میں گئے آپ کبا سے نکلے اور مقام بتہ میں گئے مقام بتا میں پہنچ کر کے آپ نے فصل زہرا سہرا دونوں نمازوں کو آپ نے ایک ساتھ پڑھا اس کا مطلب یہ کہ سفر میں جمع بین سلاطین کر سکتا ہے دو وقتوں کی نماز ایک وقت میں پڑھ سکتا ہے لیکن اس کے لیے جوڑا جوڑا ہے زہر اور عصر مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو ایک وقت میں مسلم مطلب شریف کے اندر موجود ہے اچھا سفر کے لیے کتنا فاصلہ ہونا ضروری ہے کتنی مسافت ہونی ضروری ہے تو حدیث پاک میں تین فرسخ آتا ہے تین فرسخ کا میں نے اندازہ لگایا کہ تین تین عربی میل ہوتا ہے فرسخ یہ برابر ہوتا ہے تین عربی میل کے اور تین عربی میل یہ برابر ہوتا ہے نو ہزار گز کے اور نو ہزار گز ہمارے کلومیٹر کے اعتبار سے آٹھ کلومیٹر ہوتا ہے لہذا آدمی اپنے مقام کی آبادی سے اگر آٹھ میل آٹھ کلو میٹر دور نکل گیا ہے تو اس درمیان میں وہ قصر کرے گا شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے شہر کی اور اپنے بستی کی آبادی سے نکل گیا ہو جہاں اس کے شہر کی آبادی اور بستی کی آبادی ختم ہوتی ہے حد ختم ہوتی ہے وہاں سے وہ قصر شروع کرے گا اگر وہ آٹھ کلو میٹر کا سفر کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آسانی کر دی ہے وہ اڑتالیس کلو میٹر والا جو معاملہ ہے اڑتالیس میل کا اس کا کوئی بہترین ثبوت نہیں ہے اس لیے کہ سلاست و فراست کی روایت بالکل صحیح ہے لہذا آٹھ کلو میٹر پر آدمی سفر کر سکتا کتنے دنوں تک سفر کرے جب تک سفر میرے سفر کرتا رہے کچھ لوگ کہتے ہیں چار دن کچھ لوگ کہتے ہیں سفر میں مکمل اجازت ہے کرتا رہے قصر قصر کرتا رہے اور آٹھ کلو میٹر ہے نو ہزار گز جو برابر ہوتا ہے آٹھ کلو میٹر کے لہٰذا آپ دوبارہ قصر کا مسئلہ مت پوچھنا مجھ سے آٹھ کلو میٹر بتا دیا ہے بار بار مت پوچھنا کتنے کلو میٹر ہوتے کتنے میل پر قصر کر رہا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جہاد سے پہلے تیاری کرو یا پہلے تیاری کرو اس کے بعد جنگ کے لیے نکلو تیاری ہو نا اور جہاد کے لیے میدان میں کود پڑنا جہاد نہیں ہے بلکہ خودکشی ہے لہذا جہاد کے کچھ اصول ہیں لہذا جہاد کے کچھ اصول ہیں جب تک ان اصولوں کو سامنے نہ رکھا جائے تب تک جہاد بے معنی ہو کر کے رہ جاتا ہے لہذا جہاد کے لیے تیاری ضروری ہے اور کچھ اصول و آداب ہیں اس کے یوں ہی جہاد کے نعرے لگانے کا کوئی مطلب نہیں اس کے بعد یہ ایک حقیقت بتائی گئی کہ تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں پکڑ لے گی ایک اٹل حقیقت ہے آج تک اس حقیقت کو جو قرآن میں بیان ہوئی ہے کوئی چیلنج نہیں کر سکا ہے ایک سائنسدان بھی مر جاتا ہے ایک سیاستدان بھی مر جاتا ہے ایک جاہل بھی مر جاتا ہے قرآن نے کہہ دیا آئی نما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر جب تم سیمنٹڈ اور مضبوط برجوں کے اندر ہو تبھی موت تمہیں وہاں پکڑ لے گی موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے ایک دن موت آ کر کے تمہاری روح نکال لے گی کوئی بچنے والا نہیں ہے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے افلا تدبرون القرآن کیا لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے قرآن میں غور کرنے کا حکم عام ہے لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو صرف علماء سمجھ سکتے ہیں یا قرآن کو سمجھنے کے لیے بائیس علوم کی ضرورت بالکل غلط بولتے ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام حکم دیا ہے قرآن پر غور کرنے کا اور قرآن کو سمجھنے کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو اگر آدمی سمجھنے کی کوشش کرے تو ہر کوئی قرآن کو سمجھ لے گا قرآن بہت آسان ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف علما کافی ہیں ہمارے لیے قرآن کا سمجھنا ضروری نہیں ہے ایسے لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں اور ایک پورا طبقہ یہ تحریک چلا رہا ہے پورا طبقہ یہ تحریک چلا رہا ہے اور قرآن کو ایک طرف رکھ کر کے پر رکھ کر کے جہاں قرآن کو رکھنا چاہیے وہاں پر انسانوں کی لکھی ہوئی ایک کتاب اٹھا کر کے رکھ دیا ہے یہ دوسرا جرم ہے ایک تو قرآن پر تدبر نہ کرنا ایک جرم جس کا حکم عام دیا گیا تھا یہاں اور دوسرے دوسری غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے کتاب الہی کے مقام پر ایک دوسری کتاب کو لا کر رکھ دیا اور جناب علی مسجد میں اس کتاب کو پڑھتے ہیں جیسے کوئی متبرک صحیفہ آسمانی صحیفہ پڑھا جا رہا ہو جیسا کہ آدمی ایک جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو جرم ڈبل ہو جاتا ہے اس کا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کا حصہ متعین کیا ہے بیٹی کا حصہ متعین کیا دو بچے جتنا ایک لڑکے کو ملتا ہے اس کا آدھا لڑکی کا ہے اور اگر لڑکا نہیں ہے تو وہی کانت واحد فلانی سو تو آدھی جائیداد کی مالک ہے وہ لڑکا اگر ہے تو لڑکے کے آدھا اور اگر لڑکا نہیں ہے تو آدھی پروپرٹی کی مالک ہے بچی اب وراثت میں اس کا حصہ نہیں دیا جاتا بلکہ جہیز دیا جاتا ہے جہیز دیا جاتا ہے اس کو جبکہ جہیز کا کوئی تصور نہیں ایک تو اس قانون خدا بندی سے انحراف کیا گیا قانون میراث کو نظر انداز کیا گیا اور اس کی جگہ پر جہیز کو لا کر رکھ دیا گیا تو قانون سے گریز ایک گنا اور قانون بدلنا اس کی جگہ پر ایک دوسرا قانون لانا یہ دوسرا گنا ہے ایک تو قرآن پر تدبر نہ کرنا ایک گنا عام حکم تھا اور دوسرے قرآن پر تدبر نہ کرنے کا گنا تو تھا ہی اس کی جگہ پر ایک دوسری کتاب لا کر رڈی وہ پڑھ رہی ہے دوسرا جرم یہ دوسرا گنا ہے یہ دوسرا گنا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ سارے گنہ گاروں کو بخش سکتا ہے وہ یہاں تک کہ قاتل تک کو اللہ چاہے تو بخش دے لیکن مشرق کو کبھی نہیں بخشے گا ان اللہ اور اس بارے میں دو مرتبہ یہی بات کہی گئی ہے اس بارے میں دو مطلب یہ بات کہی گئی ایک جگہ کہا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما اور دوسرے پاؤ کے شروع میں یہ کہا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا یعنی تعبیر بدل دی گئی بات وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے شرک کو معاف نہیں کرے گا اور ان یدعون الا اناث و ان یدعون الا شیطانا مریدا کہ بعض قومیں تو ایسی ہیں جو مونس کو پکارتی ہیں جیسے کہتے ہیں دیوی ہے درگا یا پتہ نہیں کون کون دیویاں ہیں ان کو پکارتے ہیں اور ان ان کے معبود مونس ہیں مونس عورتیں ہیں یہ ان کو پکارتے ہیں در حقیقت ان کو نہیں پکار رہے قرآن حکیم کہتا یدعون الا شیتان مریدا یہ لوگ مردود شیطان کو پکار رہے ہیں یہ لوگ مردود شیطان کو پکار رہے ہیں یہ اس دیوی دیوی دیوتا کی تصور ہی نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے یہ نہیں یہ سب سب کے سب معبودان یہ فرضی ہیں یہ لوگ جو عورتوں کو اپنا معبود فرض کر کے انہیں پکارتے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے یہ دیوی دیوتا یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ خام خیالی ہے آدمی کی تصورات ہیں اوہام خوراکات ہیں یہ اللہ شیطان مریدا یہ مردو شیطان کو پکار رہے ہیں ان کو بلا رہے ہیں اور شیطان نے کس چیز کا بیڑا اٹھا رکھا ہے تفصیل ہے اس کی ولا ازل ولا امنی ولا آمر فلا کن آدان فلاح خلق اللہ ولا آمر فلاح خلق اللہ کہ شیطان نے یہ بیڑا اٹھا رکھا ہے کہتا ہے ضرور بھی ضرور گمراہ کر دوں گا بولا امن کو آرزو میں مبتلا کر دوں گا آرزو میں کیسے مبتلا کر رکھا ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بس بابا کے ساتھ جڑ جاؤ سب بابا کریں گے ولا امن آرزو میں مبتلا کر دیا ہے شیطان نے اور یہ آرزویں ہیں فقط لئی امانی کتاب یہ تمہاری آرزو ہے اہل کتاب کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اس لیے کہ ہم نبیوں کے خاندان کے ہیں اور تمہارا حال یہ تم کہتے ہو کہ ہماری وابستگی ہماری وابستگی ولیوں کے ساتھ ہے ہماری وابستگی باباؤں کے ساتھ ہے اور یہ ہمارے لیے بہت کچھ کریں گے قیامت کے دن قطان نہیں ولا یہ شیطانی فریب ہے جس نے آدمیوں کو تمناؤں میں مبتلا کر دیا ہے اور شیطان نے اور کس چیز کا بیڑا اٹھا رکھا ہے میں حکم دوں گا کہ یہ لوگ تغیر خلق اللہ کریں اللہ کی تخلیق کو بدل دیں اللہ کی تخلیق کو بدلنے کے کئی مفاہیم ہیں ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا تھا اب نسبندی کرا لے نسبندی کرا لے یہ تغیر خلق اللہ ہے اور تغیر خلق اللہ کا مطلب ایک اور ہے کہ عورت کا بھی آپریشن کر کے تحدید نسل کر دیا جائے بچے ہی پیدا نہ ہو یہ بھی تغیر خلق اللہ ہے اسی طریقے سے تغیر خلق اللہ کے مفہوم میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے کسی کو مرد بنایا تھا اب وہ ڈاکٹروں سے کہہ رہا میری جنس بدل دو میں مرد ہوں مجھے عورت بنا دو یہ بھی تغیر خلق اللہ اور تغیر خلق اللہ کے ذمن میں ایک بات اور بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چار آدمیوں کو اوپر لانت بھیجتا ہے ایک آدمی تو وہ جس کسی اندھے کو بھٹکا دے عوام بھی بےچاری اندھی ہوتی ہے اب مولوی لوگ آتے ہیں اپنی چرب زبانی کی وجہ سے انہیں بھٹکا دیتے ہیں عوام اندھی ہوتی ہے ان کو بھٹکا دیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی لانت ہے ایسے علماء کے اوپر جو عوام کو بھٹکا دے اندھے کو بھٹکا دے اور اندھے کو بھٹکانے کا ایک مطلب یہ ہے بےچارا اندھا ہے اب وہ پوچھتا ہے کہ اسٹیشن جانے کا راستہ کیا ہے تو بتا دیجئے مسلم چوک کا راستہ یہ ہے جو ہے اندھے کو بھٹکانے کا معاملہ اور تغیر خلق اللہ کا ایک مفہوم یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد بنایا تھا عورت بننے لگا اور عورت بنایا تھا وہ مرد بننے لگی یہاں ایک مزار ہے نا مزار کے اوپر جو ہے ایک صاحب جو اس کے مجاور ہیں وہ بالکل عورتوں جیسے کپڑے پہنتے ہیں عورتوں کیسے انداز میں گفتگو کرتے ہیں میں تو کھائی تھی میں تو پہنی تھی میں تو بیٹھی تھی آپا میں تو ایسے عورتوں کے اندر بیٹھ کر کے ایسی الٹی پلٹی باتیں کرتا ہے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد بنایا تھا عورت بننے لگے اور عورت بنایا تھا مرد بننے لگے تو یہ تغیر خلق اللہ ہے شیطان نے ان کو اس جال میں اور اس مکر و فریب کے اندر پھنسا رکھا ہے اور یہ لوگ اسی چکر کے اندر بری طریقے سے گھوم رہے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو سمجھایا ہے کہ بعض ایسا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بہت ٹائٹ ہوتا ہے بہت جذباتی ہوتا ہے بہت غصے والا ہوتا ہے تو عورت کو چاہیے کہ دب کر کے سلا کر لے وہی نمرات نمراتا وہ سلح خیر سلح بہتر ہے اس لیے کہ جب کچھ بولنے کی کوشش کریں گی تو وہ ڈائریکٹ ڈنڈا ہو جائے گا لہذا اس ڈنڈے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دب کر کے کر لے سلو خیر بہتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کی گاڑی کو بہتر بنانے کا ایک طریقہ بتا رہا ہے کہ اگر مرد ہو تو کوشش یہ ہو عورت کی کہ اس کی بدمزاجی کو ختم کرے اور اگر اس کی بدمزاجی ختم نہ ہو تو پھر وہ دب کر کے صلح کر لے اور زندگی کی گاڑی کو آگے چلنے دے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ عدل بہت بہترین چیز ہے یہاں تک کہ تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم فیصلہ کرو تو فیصلہ اگر تمہارے خلاف جا رہا ہو تب بھی تم فیصلہ وہی کرو اگر تمہارے ماں باپ کے خلاف جا رہا ہو تب بھی ابھی والدین حق بولو صحیح بولو بالکل درست فیصلہ کرو چاہے وہ اپنے خلاف ہو چاہے والدین کے خلاف ہو چاہے اکرب اکربا کے خلاف ہو سچ بات بولو صحیح بولو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات کے اندر فیصلے کے اندر عدل کو لازم قرار دیا ہے چاہے وہ فیصلہ اپنے خلاف جاتا ہو چاہے ماں باپ کے خلاف جاتا ہو چاہے اقربا کے خلاف جاتا ہو اس کے بعد آخر میں یہ کہا گیا کہ منافقین یہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازوں کے اندر تین خرابیاں ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ڈھیلے ڈالے کھڑے ہوتے وہ ڈھیلے اس طرح کھڑے ہوتے تو یہ ویدا کام ہوئی سلا کام کسالا تو یہ کھڑے ہوتے بالکل کسل مندی سے ویدا کام ہوئی سلا کام کسالا ایک تو یہ مرض ہے ان کے اندر ان کی نماز کے اندر خرابی ہے کسل مندی سے کھڑے رہتے ہیں اب یہ یہاں پکڑے اور ادھر اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور نہ جانے کیا پڑھ رہے ہیں تو ایک چیز تو یہ کسالا کسل مندی سے کھڑے ہیں اچھا یوراون الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں یہ تو ریاکاری کی نماز ہے دوسری خرابی ہے ولا یذکرون اللہ الا قلیلا اور اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں دے اٹھا پٹک رکو میں نہیں ہے تو سستے میں میں نہیں ہے تو رکو کے اندر ہے اور اس طریقے سے بوجھ جو ان کے کے کندھوں پر تھا اتار کر اپنا رائٹ ہو گئے یہ تین خرابیاں ہیں لہذا مومنوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تین باتیں تمہاری نمازوں میں نہیں ہونی چاہیے تم جب اللہ کے حضور کھڑے ہو تو کسل مندی کے بجائے چا کو چو بند ہو کر کے کھڑے رہو اور ریاکاری کی نماز نہ ہو بلکہ اخلاص ہو تمہاری نمازوں کے اندر اور ذرا سکون سے نماز پڑھو اللہ کا ذکر منافقین کم کرتے ہیں پورے سکون کے ساتھ نماز پڑھو تمہاری نماز کے اندر یہ تین صفتیں نہیں ہونی چاہیے تین صفتیں تو منافقین کے ہیں اور آخری آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ ما یفعل اللہ بعذاب تم شکر تم آمن تم وکان اللہ شاکر علیم اللہ کو کیا پڑی ہے اگر تم ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو تو تمہارے اوپر عذاب بھیجے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ ساتھ آدمی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا یہ تھا اس پارے کا جشن اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل و نیک سمجھی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین حضرات گرامی یہ چھٹا پارہ آپ حضرات نے سماعت کیا پارے کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے اندر اگر عیب دیکھو تو اس کو بیان کرتے مت پھرو کہ یہ غیبت ہے غیبت اور بہتان میں ایک فرق ہے کسی آدمی کے اندر اگر کوئی عیب پایا جائے اور اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کے اس عیب کو بیان کیا جائے تو یہ غیبت ہے اور اگر وہ عیب اس انسان میں نہیں ہے اور آپ پیٹھ پیچھے وہ عیب اس کی طرف منسوب کر کے بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہے بہتان یہ فرق ہے غیبت میں اور بہتان میں تو منع کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے عیوب اگر دیکھو تو اسے بیان کرتے مت پھرو ہاں اگر وہ آدمی ظالم ہے اور تم مظلوم ہو تو اس ظالم کی شکایت آپ جج کے سامنے کر سکتے اس مسئلے کو عدالت میں لے جا سکتے وہاں ظالم کے اس عیب کو بیان کر سکتے یہیں سے یہ نکتا بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی عیب کے اندر مبتلا ہے اور وہ عیب متعدی ہے یعنی دوسروں تک بھی پہنچ سکتا ہے تو اس کے اس عیب کو پورے اخلاص کے ساتھ دوسروں تک پہنچا دیا جائے تاکہ لوگ اس سے بچیں کہ جس مرض میں وہ مبتلا ہے دوسرے لوگ اس مرض میں مبتلا نہ ہو جائیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ایک عادت بد کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یس الکاہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سالوا موسی اکبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرتن کہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ آ کر کے طرح طرح کے سوالات کرتے تھے طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے مثلا ان کا ایک مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہے تو ہمیں اللہ سے بات کرا دیجئے ہم اللہ کو جہرن دیکھنا چاہتے ہیں آپ جہرن دکھا دیجئے اور کبھی یہ کہتے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو کتاب اترتا ہوا دکھا دیجئے ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ سچ مچ یہ کتاب آپ پر اتری ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے ظاہر ہے کہ اگر تمہیں حقائق کا مشاہدہ کرا دیا جائے تو پھر ایمان بالغیب کا کا کوئی مطلب نہیں رہے گا پرچہ اگر آؤٹ کر دیا جائے تو امتحان کا کیا مقصد ہے پرچے کو اگر آؤٹ کر دیا جائے تو پھر امتحان کا کوئی مطلب رہ جاتا ہے تو اگر حقائق کا مشاہدہ کرا دیا جائے تو پھر ایمان بالغیب کا کوئی مطلب نہیں رہے گا اور مطالبہ ایمان بالغیب کا ہے یہیں سے اس ہندو ٹیچر کا بھی جواب ہو گیا کہ ایک مرتبہ اس نے یہ کہا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے مرنے کے بعد کوئی زندگی اندگی نہیں ہے موت کے بعد سب شنیہ شنیہ شنیہ موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو میں نے اسے قائل کرنا چاہا کہ نہیں مرنے کے بعد زندگی ہے تو اس نے یہ کہا کہ مرنے کے بعد اگر زندگی ہے تو کسی آدمی نے کسی مردے کو اس کی قبر سے زندہ ہو کر کھڑے ہوتے کیوں نہیں دیکھا یہی اس کا جواب ہے کہ مردے کا اپنی قبر سے کھڑے ہونا یہ ایک حقیقت کا مشاہدہ ہے اور بات بادل موت ایک حقیقت ہے اگر اس حقیقت کا مشاہدہ کرا دیا جائے تو پھر ایمان بالغیب کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے یہاں غیب پر ایمان لانے کا مطالبہ ہے اور حقیقت کا اگر مشاہدہ کرا دیا جائے تو پھر ایمان بالغیب کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے سارے لوگ ایمان لے آئیں گے کسی مردے کو اگر آدمی قبر سے اٹھتے ہوئے دیکھ لے ایک آدمی کو آج لوگوں نے کفنا دفنا کر کے مٹی برابر کر دی اور پھر وہی آدمی قبر پھاڑ کر کے زندہ ہو کر کے آ جائے اور لوگوں کے درمیان رہنے لگے اور اپنے حالات بیان کرنے لگے کہ میرے ساتھ ایسا ایسا قبر کے اندر ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ سارے لوگ ایمان لے آئیں گے کوئی آدمی انکار نہیں کرے گا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس مطالبے کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی اس کے بعد یہودیوں کے کچھ عیوب بیان کیے جا رہے ہیں کہ ان کے اندر یہ یہ بنیادی خرابیاں تھیں ایک تو ایک تو یہ عہد کرتے تھے تو اس کو توڑ دیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی عہد کیا تھا ان لوگوں نے اس لیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں سے ایک سیاسی معاہدہ کیا تھا اور اس اس معاہدے معاہدے کی کی بہت ساری تھی تھی ان میں سے ایک دفعہ یہ بھی کہ چونکہ ہم لوگ ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں لہذا اگر ہمارے اوپر کوئی آدمی باہر سے چڑھائی کرتا ہے تو ہم سب مل کر کے اس سے لڑیں گے لیکن یہودیوں نے اس عہد کو توڑ دیا اور جنگ عہد کے موقع پر تو انہوں نے این وقت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا جبکہ ایک کثیر تعداد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی تھی اور ایک مقام پر تقریباً سات سو کی تعداد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو گئے اور کہا کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی ہماری باتوں کے مقابلے میں نوجوان چھوکروں کی بات مان لی لہٰذا آپ جانے آپ کا کام جانے ہم آپ کے ساتھ جا کر لڑنے والے نہیں